بسم اللہ الرحمن الرحیم چھ گناہگار عورتیں نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل ونعوذ باللہ من من شرور انفسنا ومن ومن سیئات اعمالنا يهده فلا فلا له له يغلله ونشهد ان ومولانا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم سورة الأحزاب آية نمبر 24 خواتين کے متعلق بيان میرے قابل احترام بزرگوں ہماری یہ مجلس دو حصوں پر مشتمل ہے ایک مردوں پر اور دوسرے خواتین پر کیونکہ خواتین بھی اس مجلس میں شرکت فرمایا کرتی ہیں اور ان کے لیے علیحدہ پردے کے ساتھ مجلس کی باتیں سننے کا انتظام کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس مجلس میں جو بیان ہوتا ہے وہ عموماً مردوں اور عورتوں دونوں سے متعلق ہوتا ہے لیکن کبھی کوئی بیان خاص طور پر خواتین کی ضرورت کے لیے مخصوص ہوتا ہے اور کبھی کوئی بیان صرف مردوں کی ضرورت ہوتا ہے بہرحال آج کی مجلس میں حضور افقص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے کا ارادہ ہے جو خواتین سے متعلق ہے اور ان کے ساتھ خاص ہے اگرچہ اس حدیث میں جو باتیں خواتین سے متعلق بیان کی گئی ہیں وہ مردوں میں بھی پائی جا سکتی ہیں لہٰذا اگر کسی مرد میں وہ باتیں موجود ہوں تو ان کا وہی حکم ہوگا جو خواتین کے لیے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس لیے یہ حدیث خواتین کے ساتھ مردوں کے لیے بھی مفید ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونا یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے اس حدیث کو حافظ شمس الدین جہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب القبائر میں نقل فرمایا ہے اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ تاری ہے جب میں نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں آپ نے جواب میں فرمایا میں نے شب مراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے امت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے مثلا ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جھیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں باپ یقیناً رو پڑیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عذاب میں مبتلا پایا تو اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا چھ طریقوں سے عذاب اس کے بعد حضور افضل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمبر ایک میں نے ایک عورت کو دیکھا وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود اتنا ہولناک عذاب ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے آمین اور بالوں کے بل لٹکانا یہ انتہائی تکلیف دے سخت سزا ہے اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے پھر فرمایا نمبر دو میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے اب آپ اندازہ کریں کہ کسی کی زبان کھینچ کر اور نکال کر اس کے ذریعے اس کے پورے جسم کو لٹکایا جائے تو اس میں کتنی سخت تکلیف ہے اگر صرف ایک ہاتھ کے ذریعے بھی کسی کو لٹکا دیا جائے وہی اس کے لیے موت سے بدتر ہے زبان تو بہت نازک چیز ہے نمبر تین تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے نمبر چار چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندے ہوئے تھے اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندے ہوئے تھے نمبر پانچ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں نمبر چھ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے آگ نکل رہی ہے اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کی گرز اس کو مار رہے ہیں اس طرح چھ عورتوں پر ہونے والے عذاب کی تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی